اس صورت میں انسانی بعض بری عادتوں کا تذکرہ کیا گیا کہ ان بری عادتوں کی وجہ سے انسان جہنم کے خطرناک عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے وہی عربی زبان میں ہلاکت اور بربادی کے معنی میں آتا ہے وہی کے معنی ہلاکت اور بربادی یا پھر ویل جہنم کے اندر ایک وادی ہے جہنم کے مختلف حصے ہیں جس کے الگ الگ نام آئے ہیں اس میں سے ایک وادی کا نام ویل بھی ہے تو پہلی آیت کا ترجمہ ہے ہلاکت اور بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو پیٹ پیچھے برائی کرنے والا ہے یعنی غیبت کرنے والا لوم جو روبرو آمنے سامنے تان تشنی کرنے والا ہے ہم کہتے ہیں پیٹ پیچھے برائی کرنے کو اور لمز کہتے ہیں روبرو کسی کو برا بھلا کہنا تانے دینا آر دلانا شرم دلانا اور تیسرا گنا ہے کہ وہ شخص جس نے مال جمع کیا اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے جمع دادا تو تین قسم کے شخص جو آدمی پیٹ پیچھے غیبت اور برائی کرنے میں مبتلا ہے کسی کے روبرو اور سامنے کان کشمی کرنے والا ہے اور مال جمع کرتا ہے اور گن گن کر رکھتا ہے تو ایسے شخص کے لیے ویل یعنی ہلاکت اور بربادی سے خطرناک عذاب اس کو دیا جائے گا جس کا آگے تذکرہ آ رہا ہے جو انسان مال جمع کرتا ہے اور گن گن کر رکھتا ہے اس کو بھی اس بات کا تو یقین ہے کہ ایک دن مجھ کو مرنا اور یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جانا ہے لیکن اس مال کے ساتھ اس کو جو محبت ہے اور اس کو اس جگہ خرچ نہیں کرتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے بخیل ہے اور جمع کر کر کے رکھتا ہے تو مال کے ساتھ اس کی محبت مال کے ساتھ اس کا یہ برتاؤ اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے خیال میں یہ بات ہے کہ میں اور میرا مال ہمیشہ رہنے والے حالانکہ اس کو بھی یقین ہے اس لیے لوگ بھی ایسے آدمی کے بارے میں کہتے ہیں نا دیکھو نا کتنا مال جمع کر کے رکھا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کبھی مرے گا ہی نہیں خود اس کو بھی یقین ہے لیکن مال کے ساتھ محبت اور بار بار اس کو جمع کر کے رکھنے سے اس کا یہ برتاؤ یہ بتلا رہا ہے کہ اس کو ایسا گمان ہو رہا ہے کہ میں کبھی مروں گا نہیں اور مال بھی ہمیشہ میرے پاس رہے گا تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا یا سب وہ یہ خیال کرتا ہے اور یہ گمان کرتا ہے ان مال ہوں اخلدا کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا کلّا قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے یہ کلّا کلّا یعنی ہرگز ایسی بات نہیں یہ مال دولت یہ اس کے پاس ہمیشہ رہنے والے نہیں تو ایسا شخص جو پیٹ پیچھے غیبت کرتا ہے لوگوں کے سامنے برا بھلا بول کے اس کو ذلیل کرتا ہے اور مال جمع کر کے جن جن کر کے رکھتا ہے تو یہ مال تو رہنے والا نہیں ہے ایسے گار شخص کو نفل پما البتہ ضرور بھی ضرور یہ تاکید در تاکید ہے قرآن میں کہ کوئی شکی نہیں ہے البتہ ضرور بھی ضرور ایسے شخص کو ڈالا جائے گا حتما کے اندر جہنم کے الگ الگ نام قرآن میں آئے ایک نام ہے حتما حتما کہتے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی چیز کو کہ جہنم میں جاتے ہی انسان کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے وہ کر دے گی ڈالا جائے گا اس شخص کو ٹکڑے کر دینے والی جگہ پر یعنی جہنم میں پھر پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے وما ادرا کمل حتما حٹما کیا ہے آپ کو معلوم ہے جس شخص میں تین برائیاں ہوگی اس کو ہوتما میں ڈالا جائے گا پوچھا گیا کہ آپ آپ کو معلوم ہے کہ حتما کیا ہے اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا نار اللہ مداح یہ اللہ تعالی کی سلگائی ہوئی آگ ہے بھڑکائی ہوئی آگ اللہ کی طرف نسبت کی اس دنیا میں ایک انسان آگ بھڑکاتا ہے تو اس آگ میں بھی انسان ایک منٹ کے لیے ٹھہر نہیں سکتا ایک منٹ کے لیے بھی اس آگ میں کود جائے تو اس کو جھلسا کر رکھ دے گی جلا کے رکھ دے گی تو اللہ تعالیٰ نے جس آگ کو بھڑکائی ہے اس کی تفیش اس کی گرمی اس کی تکلیف کتنی ہوگی فرمایا گیا کہ جہنم کی آگ دنیا کے آگ کے مقابلے میں ستر گنا زیادہ تیز اور سخت ہے اتنی زیادہ سخت ہوگی فہتما حتما اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے اللہ کی تتلے والدہ جہنم کی وہ آگ اتنی خطرناک ہے کہ جب انسانوں کو اس میں ڈالا جائے گا اور خاص طور پر ان گناگاروں کو تو وہ آگ دل تک اثر کر جائے گی یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ دنیا کی آگ بھی تو دل تک اثر کرتی ہے بلکہ پورے بدن کو جلا دیتی ہے کسی کو دنیا میں بھی آگ میں ڈالا جائے تو اس کے ہاتھ پیر دل سارے آزاد جل جاتے ہیں پھر جہنم کی آگ کے بارے میں ایسا کیوں کہا جا رہا ہے کہ وہ ایسی آگ ہے کہ جو دل تک پہنچے گی یہ بات اس وجہ سے کہی گئی کہ دنیا کی آگ میں انسان کو ڈالا جاتا ہے تو اس کے ہاتھ پیر جل سکتے ہیں اور وہ ابھی دل تک اثر نہیں ہوتا ہے اس سے پہلے تو مر بھی جاتا ہے لیکن جہنم میں تو انسان ڈالا جائے گا تو موت نہیں آئے گی وہاں موت نہیں تو وہ وہ زندہ بھی رہے گا اور یہ آگ اس کو تکلیف پہنچائے گی آزاد کو بھی جلائے گی اور دل تک کو جلائے گی تو زندہ ہوتے ہوئے وہ اس آگ کی تکلیف اپنے دل میں محسوس کرے گا دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے کہ آگ میں ڈال دو تو ابھی دل تک آگ پہنچنے سے پہلے پہلے وہ مر جاتا ہے تو دل کو جو تکلیف پہنچنی چاہیے وہ آگ میں ڈالے جانے سے نہیں پہنچتی اور جہنم میں تو وہ زندہ ہی رہے گا لا منہ تو سیا ولا نہ انسان کو وہاں موت آئے گی نہ انسان اس میں جی سکے گا چین سکون سے ایسی خطرناک آگ ہے اور وہ آگ بھی ایسا نہیں کہ چلو ایک چنگاری ایک انگارا ڈال دیا ان نہا علیہ موک سودا بے شک وہ آگ چاروں طرف سے انسانوں کو گھیر لی چاروں طرف سے منہ سدا نے گھیری لی فی احمد محمد بڑے بڑے ستونوں کے اندر انسانوں کو ڈالا جائے گا تو گیا آگ کے بڑے بڑے ستون اور صندوق سے جیسے صندوق ہو اور آگ کا ہو ایسے بڑے بڑے ستون ہوں گے آگ کے اور اس میں پورے پورا انسان کو داخل کر دیا جائے گا اور چاروں طرف سے وہ آگ بھڑک رہی ہوگی نہ مرے گا نہ جیے گا موت بھی نہیں آئے گی کہ سکون پائے اور نہ سکون کی زندگی ہے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے جہنم کی آگ سے تین بڑے بڑے گناہ ہیں اس میں جس پر یہ آگ کی وعید سنائی گئی کی پیچھے غیبت کرنا رو برو کس کے برا بھلا کہنا تان تشنی کرنا اور مال جمع کرنا غیبت کس کو کہتے ہیں کسی بھی انسان کے پیچھے اس کا اس طرح ذکر کرنا کہ اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ کھلا آدمی نے میرا اس طرح ذکر کیا میرے بارے میں یہ بات کہی تو وہ ناراض ہو جائے اس کو تکلیف ہو اسی کا نام غیبت ہے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ آدمی برا ہے اس لیے تو ہم پیٹ پیچھے اس کی برائی کر رہے ہیں اس میں برائی نہ ہوتی تو کے لیے ہم اس کو برا کہتے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کو بھی یہ اعتراض اور یہ اشکال پیش آیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی تعریف بیان فرمائی کہ تیرے بھائی کا پیچھے ذکر کرنا اس طرح کہ اگر اس کو معلوم ہو تو وہ ناراض ہو یہ غیبت تو صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا رسول اللہ اگر وہ برائی اس کے اندر ہے اور اسی بنا پر ہم اس کی برائی کر رہے ہیں لوگوں کو اس برائی کے بارے میں بتلا رہے ہیں تب بھی یہ غیبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبھی تو غیبت ہے حقیقت میں اس اس کے اندر کوئی برائی ہے اور پھر ہم پیٹ پیچھے اس کا ذکر کریں اسی کا نام غیبت ہے اور اگر کوئی عیب اس میں ہے نہیں کوئی برائی ہے نہیں پھر بھی اس کے سر ہم تھوپ رہے ہیں اور لوگوں کے سامنے اس کا چرچا کر رہے ہیں حالانکہ وہ برائی اس میں ہے ہی نہیں حضور فرماتے یہ تو بہتان ہے بہتان الزام اور بہتان کا گنا تو غیبت سے بھی بڑھ کر کے آج ہماری مجلس سے جہاں بیٹھے ہم کسی نہ کسی کی برائی اور غیبت ہوتی غیبت کے کچھ مواقع بھی ہے جہاں شریعت نے اجازت دی مثلاً کسی پر ظلم کیا جا رہا ہے تو اس مظلوم کے لیے جائز ہے کہ قاضی کے پاس حاکم کے پاس انصاف دلانے والے کے پاس جا کر اس آدمی کی برائی جو اس نے کی ہے اس کو بیان کرے وہ غیبت میں داخل نہیں ہے کیا ہے کہ ایک آدمی ایسا ہے جس کے متعلق ہم نے سنا وہ کسی سے مشورہ کر رہا ہے کہ فلا کے مال کو مجھے نقصان پہنچانا کے یہاں چوری کرنی کے یہاں ڈاکہ ڈالنا ہے فلا کو نقصان پہنچانا ہے اب ہم نے سن لیا اور جا کر اس آدمی کو کہا کہ بھائی دیکھو تمہارے بارے میں فلا آدمی ایسا ایسا پلان بنا رہا تو یہ غیبت نہیں بلکہ یہ تو مسلمان کی خیر خائی تو بعض موقع ایسے ہیں شریعت نے اس کی اجازت بھی دی لیکن بلا کس کسی وجہ سے کسی کے متعلق چاہے وہ کتنا بھی برا اگر اس کی برائی سے ہم کو بچانا مقصود نہ ہو اس کی برائی کرنے کے لیے اس کے برے باتوں کو اور کو لوگوں کے سامنے بتلا اسی کا نام غیبت اور بہت زیادہ سخت وہی غیبت کے بارے میں فرمایا کہ اپنی ایک روایت میں فرمایا گیا سود کے لانت کے متعلق کیونکہ سود کا ایک درہم سود کا ایک درہم اپنی ماں کے ساتھ چھتیس مرتبہ بدکاری کرنے سے بھی زیادہ برا ہے سود کا ایک درہم اپنی ماں کے ساتھ چھتیس مرتبہ بدکاری کرنے سے بھی برا اور پھر فرمایا گیا کہ بدترین سود یعنی اس سود سے بھی زیادہ خراب اور خطرناک گنا بدترین سود وہ کسی مسلمان کی آبرو ریزی کرنا ہے کسی مسلمان کو ذلیل کرنا یہ سوچ سے بھی زیادہ خطرناک آج ان گناہوں کو ہم گناہ نہیں سمجھتے ہیں مسلمان کی برائی کرنا اس کی آبرو ریزی کرنا اس کو ذلیل کرنا اس کے مال کو اس کی عزت کو نقصان پہنچانا ہے معمولی سا کھیل ہو گیا ہے اور بعض لوگ تو اس پر فخر کرتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ہمارا سب کچھ چلتا ہے ہم سب کچھ کر سکتے ہمارے پاس طاقت ہے کوئی منصب ہے روپیہ ہے پیسہ ہے اس کی نسبت پر جس کے لیے جو چاہے کر لے یہاں انسان یہ منمانی کر لے لیکن اس قرآن کی صورت پر غور کرے ایسے گناگاروں کے لیے اللہ تعالی نے کتنا سخت عذاب رکھا ہے ہمارے اکابرین جہنم کا جب تذکرہ سنتے تھے کام جاتے تھے بیمار پڑ جاتے تھے حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ راستے سے جا رہے تھے اور گھر میں کوئی شخص تلاوت کر رہا تھا سورہ تور کی سورہ تور میں یہ آیت ہے ان عذاب رب بھی کلا واقع بے شک آپ کے رب کا عذاب البتہ واقع ہونے والا ہے کوئی روک نہیں سکتا ہے اس کو عذاب رب بھی کلا واقع حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت سن لی امیر المومنین ہیں اور کون صحابی ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت بھی دی ہے اشر مبشرات وہ دس صحابہ جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں فرمایا تھا کہ دسوں کے دس صحابہ جنت میں جائیں گے یقینی بات حضور کی خبر پر بشارت پر لیکن پھر بھی اللہ کا ڈر اور خوف کتنا غالب ہے کیا سنی کہ آپ کے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے بس دل پر اتنا اثر ہوا کہ ایک مہینے تک بیمار رہے لوگ بیمار کرسی مزاج کرسی کے لیے آنے لگے لوگ تو سمجھ رہے تھے کہ بیمار ہو گئے لیکن وہ بیماری کی تھی اس عذاب کا خوف اس عذاب کا ڈر دل پر ایسا چھا گیا کہ اس نے ان کو بیمار کر دیا حضرت رابعہ بسری رحمت اللہ علیہ بڑی نیک صالحہ بزرگ خاتون گزری ہے ایک مرتبہ ان کے دل میں یہ تمنا اور خواہش ہوئی کہ بھنا ہوا مرغ کھاؤ کھانے پینے میں بھی وہ لوگ بہت تکلف نہیں کرتے تھے لیکن ایک دن خیال ہوا بھنا ہوا مرغ کھاؤ خادمہ سے ذکر کیا تو اس نے بھنا ہوا مرغ لا کر کے دیا جب ان کے سامنے آیا تو اس کو دیکھ کر کے ان کو جہنم یاد آ گئی دیکھتے جاتی ہے روتی جاتی ہے کھا نہیں رہی ہے نے کہا کتنے دنوں کے بعد آپ نے خواہش ظاہر کی آپ کھاتے کیوں نہیں ہو کیوں روتی ہو رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ نے کہا بس اس کو دیکھ کر مجھے جہنم کا عذاب یاد آ گیا یہ مرغ ہے جب ہم نے اس کے کھانے کا ارادہ کیا تو پہلے اس کو ذبح کیا گیا تو روح نکل گئی پھر اس کے گوشت کو آگ پر بھونا گیا تو اب اس کو کوئی تکلیف نہیں رو گئی تو جسم کو آگ پر بھونے جانے سے کوئی تکلیف نہیں کیا لیکن جب اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالے گا تو ان کی روح ہوگی وہ زندہ ہوں گے اور آگ پر بھنا جائے گا ان کو یہ پرندہ ہم سے اچھا اگر ہمیں آگ میں ڈالا گیا گناہوں کی وجہ سے اور اسی جان کے ساتھ اسی جسم کے ساتھ آگ میں پھینک دیا گیا کیا حشر ہوگا ہمارا روتی رہی روتی رہی اور مرغ ایسا ہی پڑا رہا اس کو کھایا نہیں آج تو ہم رات دن سنتے ہیں یہ وعید ہے لیکن پھر بھی ان گناہوں سے بچنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی معمولی سمجھتے ہیں ان چیزوں کو غیبت کرنا یہ سخت کبیرہ گناہ ہے سورہ حجرات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستقل طور پر اس آیت کا تذکرہ کیا چھ گناہوں کا تذکرہ کیا اس میں ایک گناہ یہ بھی احدکم ان یاکل لحم اخیہ تم فکریتم غیبت کرنا کیا ہے انسانوں سے اس آیت میں ایحب احدکم کیا تم میں کوئی آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے فکرے تم اس کو تو تم ناپسند کرتے ہو کہ کسی کا بھائی مر جائے اور مرے ہوئے بھائی کا گوشت توڑ توڑ کر کے کوئی کھائے کوئی انسان ایسا کر سکتا ہے نہیں ایسا اس کو تو تم ناپسند کرتے ہو تو غیبت کرنا کسی بھی مسلمان کی بلکہ کسی بھی انسان کی یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس کا گوشت کھانا جب اس کا گوشت کھانا ناپسند تو غیبت کو بھی ناپسند کرو اور بعض دفعہ بعض لوگوں کو اس طرح خواب میں بتلایا بھی جاتا ہے امر ابن میمون رحمت اللہ علیہ بزرگ گزرے ایک دفعہ کسی مجلس میں شریک تھے انہوں نے کوئی غیبت نہیں کی لیکن ایک حوثی غلام کی غیبت ہو رہی تھی تو انہوں نے سن لیا فقط اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا رات میں سوئے تو ایک شخص ان کے خواب میں آیا اور وہی حوشی غلام کی لاش پڑی ہوئی ہے اور کہہ رہا کہ اس کو کھا زبردستی کھانے پر مجبور کر رہا میں نے کہا یہ مردہ ہے اور اس مردار کا گوشت میں کیسے کھاؤ جب تم اس کو کرتے ہو تو پھر تم نے نے اس کی غیبت کیوں انہوں کہا میں نے کہا غیبت کی نہیں لیکن جس مجلس میں غیبت ہو رہی تھی اس مجلس میں تم شریک تھے یا نہیں تو معلوم ہے جیسے غیبت کرنا حرام غیبت کا سننا بھی حرام ہمارے معاشرے میں ماؤں بہنوں میں تو یہ چیزیں بہت عام ہیں کسی کی برائی کرنا کسی کی برائیوں کا تذکرہ کرنا ایک عام ماحول ہو چکا ہے اس کو کوئی برائی نہیں سمجھتا تو ایک گناہ تو یہ ہے دوسرا گناہ کسی کے سامنے اس کو عید دلانا آر دلانا کوئی گنا اس سے ہوا کوئی برائی ہوئی اس پر اس کو ٹوکنا اور لوگوں کے سامنے ذلیل کر دینا اس میں دونوں چیزیں ہیں ایک تو مسلمان کو منہ پر برا بلا کہنا اور دوسروں کے سامنے اس کو ذلیل کرنا ڈبل تکلیف دینا ہوا اس کو تو یہ بھی سخت گناہ ہے جس کی وجہ سے یہ عذاب کی وعید سنائی گی اور حدیث میں بتلایا گیا بڑی سخت وعید ہے کون مسلمان کون انسان ہے جس سے کوئی گناہ نہ ہوتا ہو کون انسان ہے جس کے اندر کوئی برائی نہ ہو یوسف علیہ بھر والسلام کا مقولہ تیروے پارے کے شروع میں بتلایا گیا ابر نفسی ان نفس میں اپنے نفس کو برائی سے بری نہیں قرار دیتا ہوں حالانکہ وہ تو نبی تھی میں اپنے نفس کو برائی سے بری نہیں قرار دیتا ہوں کیونکہ نفس تو ہمیشہ انسان کو برائی کا ہی حکم دیتا ہے تو کوئی انسان ایپ سے خالی نہیں ہے تو حدیث میں فرمایا گیا کہ کسی انسان نے کوئی گناہ کیا کوئی برائی کی اور پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی معافی مانگ لی رویا دھویا گڑ گڑایا اللہ تو معاف کرنے والا ہے اللہ معاف کر دیتا ہے لیکن لوگ بخشتے نہیں ہیں انسان کو کوئی اگر گناہ کرتا ہے زندگی اس کی خراب رہی پھر توبہ کرتا ہے اچھے امال پر جائے پھر بھی لوگ کہیں گے سوچ ہوئے کھا کے بلی ہس کو چلیے ان کی زبانیں خاموش نہیں رہی اربی ابھی بھی جا تو رہی نا حج کو بہت غنی مت نہ جانے سے تو اچھا ہے کہ ابھی بھی جا رہی ہے تو حدیث میں فرمایا گیا کہ جو شخص جس نے کسی نے کوئی گناہ کیا برائی کی اللہ سے توبہ کر لی لیکن پھر بھی کوئی آدمی اس کو منہ پر شرم دلاتا ہے لوگوں کے سامنے کہتا بیٹھ بیٹھ تو نے تو کھلا دن جی ایسا کام کیا تھا کو صفائی مارتا ہے حالانکہ اس نے تو توبہ کر لیا اللہ نے تو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص یار دلا رہا ہے شرم دلا رہا ہے اللہ تعالیٰ جب تک اس کو اس گناہ میں مبتلا نہیں کرے گا جس کی اس نے آر دلائی وہاں تک اس کو موت نہیں دے گا موت آنے سے پہلے پہلے اس گناہ میں ضرور مبتلا ہوگا تو بڑی سخت وہی دے گی اس لیے ہمیشہ انسان اپنے عیوب پر نظر کرے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے عیب اس پر کھول دیتا ہے وہ اپنے آپ کو ہی پھر برا سمجھتا ہے ہر ایک کو اپنے سے اچھا سمجھتا ہے اور جب کسی بندے کے ساتھ شر کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خیر کا ارادہ نہیں ہوتا ہے شر کا تو پھر دوسروں کے عیب اس کے سامنے کھول دیتا ہے اب اس کا دھندا ہی یہ ہو جاتا ہے اس کی برائی اس کی برائی اس کی عیب جوئی اس کی عیب جوئی معلوم ہو اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کرنا چاہتا ہے اسی لیے اس کو ان برے اعمال کی اور عیب جوئی کی اور برائیاں کرنے کی جو ہے موقع ملتا رہتا ہے یہ دو گناہ بڑے سخت گناہ ہیں جس پر یہ وعید ہے جس کی میں نے تفصیل ابھی بتلائی کہ ایسا عذاب ہوگا کہ چاروں طرف سے وہ گھیرا ہوا ہوگا ستونوں کے اندر ڈال دیا جائے گا انسان اور پھر اگر انسان ان گناہوں کے ساتھ کافر ہے تب تو پھر ہمیشہ ہمیشہ یہ جہنم کا عذاب رہے گا نوز ہند اور تیسری بات اس میں بتلائی مال جمع کرنا مال جمع کرنا مطلب برا نہیں ہے قرآن پاک میں آیت نازل ہوئی اللہ ثم لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دو اس آیت سے معلوم ہوا کہ سونا چاندی ہو روپیہ پیسہ ہو سب اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا چاہیے جمع کرنے کی اجازت نہیں اور نہ تو دردناک عذاب ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ بہت پریشان ہو گئے کہ کون انسان ہے جس کے پاس اپنی ضرورت کے لیے بال بچوں کے لیے مال جمع نہیں ہوتا تھوڑا بھی مال جمع ہوگا تو پھر اس کے لیے تو عذاب ہی ہے حضرت عمر کا خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی بے چینی پریشانی دیکھی تو فرمایا کہ تم پریشان مت ہو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتا ہوں اور اس مسئلے کا کچھ حل نکال کر کے لاتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور عرض کیا گیا رسول اللہ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں پھر اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں ان کے لیے آپ بشارت دے دو خوشخبری خبر سنا دو دردناک کی کون انسان ایسا ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ مال نہ ہو سارے صحابہ پریشان ہیں اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہی مال جمع کرنے کی ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے مال کی زکات ادا نہیں کرتے جو لوگ مال جمع کرتے ہیں اور برابر حساب کر کے زکات دے دیتے ہیں تو ان کا یہ مال کنز نہیں ہے خزانہ نہیں کنز وہ مال کہلاتا ہے جس پر عذاب کی وہی قرآن نے سنائی جس کی زکات نہ نکالی جائے حضرت عمر نے نعرہ تقدیر بلند کیا اور صحابہ کے سامنے آ کر بتلایا لو تمہاری مشکل آسان ہو گئی تو اس آیت میں بھی یہ جو ہے جس شخص نے مال جمع کیا اور گن گن کے رکھا یعنی اس کو جو حق ہے واجب اللہ کا وہ ادا نہ کیا ہو اس کے لیے یہ جہنم کی وہی مال کے اندر چند حقوق ہے اگر نصاب کے برابر ہو تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنا صدقہ فطر دینا قربانی کے دنوں میں قربانی ادا کرنا اس کے علاوہ اپنے بیوی بچوں کا نفقہ خرچ ماں باپ ضعیف کمزور ہے نہیں کما سکتے ہیں یا بھائی بہنوں میں اپاہی معذور ہے ان کا خرچ بھی انسان کے ذمے ان حقوق کو اگر وہ ادا کرتا ہے زکوٰۃ صدقہ فطر قربانی والدین کا حق بیوی بچوں کا حق تو پھر مال جمع کر کے رکھنا کوئی منع نہیں لیکن اس کے باوجود شریعت کے اندر مال کو بلا ضرورت کے جمع کر کے رکھنا زیادہ پسندیدہ نہیں یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ حضرات انبیاء علیہ سلاق والسلام پر کبھی زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوئی کیونکہ جو مال آتا تھا اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کر دیتے ایک روایت میں حضور کا ارشاد ہے کہ اگر میرے پاس اوہت پہاڑ کے برابر سونا آ جائے رہا پہاڑ کے برابر سونا آ جائے تو تین دن بھی نہیں گزریں گے کہ میں اس کو خرچ کر دوں گا اللہ کے راستے مگر اتنا باقی رکھوں گا جتنا قرض ہے اب اور پہاڑ کتنا بڑا ہے مدینہ کا مسجد نبوی کے سامنے سے پہلے نظر آتا تھا اب تو ساری بڑی بڑی عمارتیں بن گئی تو اب نظر نہیں آتا ہے اتنا سارا سونا اگر میرے پاس آ جائے تو تین دن بھی نہیں رکھوں گا تین دن بھی کیوں حضور نے فرمایا کہ ظاہر بات ہے اتنا بڑا سونا اس کو بانٹنے کے لیے بھی تو کچھ وقت چاہیے یا نہیں اس لیے حضور نے تین دن فرمایا ورنہ تو آپ کے دل میں کچھ بھی تین دن کی بھی محبت نہیں ایک منٹ بھی وہ ہٹانا ایک منٹ میں بھی ہٹانا چاہے تو ہٹا سکتے لیکن دنیا کے اندر ہر چیز کے لیے کوئی وقت درکار ہے اب اتنا بڑا مقدار کا سونا اگر حاصل ہو جاتا تو دو چار منٹ گھنٹہ دو گھنٹے ایک دن کا کام نہیں ہے تقسیم کرنا اس لیے آپ نے فرمایا کہ تین دن کے اندر اندر میں اس کو خرچ کر دوں حضرات صحابہ اکرام میں بعض صحابہ ایسے ہی تھے جن کے لیے حضور نے مال کو پسند نہیں کیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے خاص خادم ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ کتنا اونچا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ہے بلال تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو کیونکہ جب میں آسمان پر گیا تو میں نے اپنے آگے چلنے کی آہٹ محسوس کی کسی کی کوئی آگے آگے چل رہا جبر البیب سے میں نے پوچھا کہ کون ہے میرے آگے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے جبر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بلال ہے خادم آگے بھی چلتے ہیں نا اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور سے افضل ہو گئے اتنی بڑی سعادت پوچھا کون سا عمل ہے تمہارا کہ وہاں بھی میں نے تمہیں آگے آگے چلتے دیکھا عرض کیا گیا رسول اللہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو دو رکعت نماز پڑھ لیتا وضو کر کے تحیت الوضو پڑھنے کا معمول کام تھا اس سے فضیلت حاصل ہوئی کہ جنت میں بھی اور آسمانوں پر بھی حضور کے آگے آگے چلتے ان کو بتلایا گیا آج کل لوگ بلال نام کو بہت پسند کرتے ہیں رکھنا بھی چاہیے حضور کے صحابی پیارے صحابی کتنے یہ تو غلام تھے کالے کلوٹے تھے فقیر تھے غریب تھے لیکن اسلام نے کتنا مرتبہ دیا ان کو کہ حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بلال سید ہونا بلال تو ہمارے سردار ہیں لوگ وہ تو غلام ہیں اور حضرت عمر ان کو کیا کہہ رہے ہیں بلال سید ہونا بلال تو ہمارے سردار ہے آپ سکا سید ہونا ابو بکر میں صدی جس کو ہمارے سردار ابو بکر صدیق نے آزاد کیا تھے غلام لیکن اسلام نے ان کو سردار بنایا تو ہم بڑی محبت میں بلال کا نام رکھتے ہیں لیکن کہا جائے تمہارا بیٹے کا نام بلال چلو مسجد میں مؤذن رکھ دو اس کو اللہ کے لیے اذان دے اذان مؤذن تو اخیر پیشہ ہے آج کل تو ہماری نظر میں کیا مؤذن ہونا غلام سے بھی بدتر سمجھتے نام تو رکھیں گے لیکن ان کا جو کام تھا وہ کام پسند نہیں کوئی مسجد میں امامت کرے تو لوگوں کا مزاج کیا امام ہے یہ مسجد کا ملا ہے ٹکڑوں پر پلتا ہے لوگوں کے یہ مزاج ہے لوگوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی ابو بکر صدیق نے امامت فرمائی عمر فاروق نے امامت فرمائی عثمان غنی نے امامت فرمائی حضرت علی نے امامت فرمائی دونوں جہاں کے سردار وہ امام ہیں ان کے عہدے کو ایسا حقیر ہم جانتے ہیں لیکن وہی مال مال کی محبت دل میں آ جاتی ہے نا تو پھر یہ سب چیزوں کی حکارت آتی ہے فرمایا نیک عالم متقی امام کے پیچھے نماز پڑھنا ایسا ہے جیسا کہ کسی نبی کے پیچھے نماز پڑھنا اتنا ادر و سوال لکھا گیا تو ہمارے مزاج سوچ بدل گئی آج پوری دنیا کی سوچ بدلی ہوئی اس لیے جب کبھی کسی مؤذن کو کسی امام کو کوئی حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے مجھے بہت برا لگتا ہے اور اس قسم کی کوئی معمولی شکایتوں پر مسئلہ پوچھنے آتے ہیں بہت دل کو لگتا ہے ٹھیک ہے وہ امام ہے اگر غلطی ہوئی اس سے کچھ ہے اس سے غلطی ہوئی غلطی غلطی ہے لیکن تم تو بڑے بڑے جرم کے پہاڑ سر پر لے کر گھومتے ہو دنیا میں جب تم مجرم نہیں ہے اور اس کی معمولی غلطی پر اس کو کتنا ذلیل کرنے جا رہے ہو خود سارے زمانے کے پاپی لیکن ایک مسجد اور امام کی معمولی سے غلطی کو برداشت نہیں کرے یہ سوچ ہماری بدل گئی بس دنیا کی محبت اس کی دولت اور مال میں ایسا ایسے مگن ہیں ہم کہ امامت کیا ہے اذان کا عہدہ کیا ہے مسجد کی خدمت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نوجوان مسجد دھارتا تھا چند دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گم پایا پوچھا وہ نوجوان کہاں ہے جو مسجد کی صفائی کرتا تھا لوگوں نے عرض کیا رسول اللہ اس کا تو انتقال ہو گیا حضور نے پوچھا حدیث میں الفاظ ہے یہ الفاظ آئے ہیں حضور نے فرمایا مجھے اطلاع کیوں نہیں کہ رسول اللہ رات میں انتقال ہو گیا تھا ہم نے آپ کو تکلیف دینا گوارا نہیں کیا حدیث میں الفاظ ہے گویا کہ لوگوں نے اس کے معاملے کو حقیر جانا کے دل میں کبھی مؤذن یہ مسجد کا جھاڑنے والا ہی ہے نا آپ سے کیا حضور کو تکلیف دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا اعزاز بخشا اچھا بتلاؤ اس کی قبر کہاں ہے چند صحابہ کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے اور اس کے قبر پر آپ نے جا کر نماز پڑھی تم نے نہیں بتلایا تو کیا وہ میرا حق میں پڑھوں گا تو مال جمع کرنا میں عرض کر رہا تھا بعض صحابہ کو حضور نے منع فرمایا مال جمع کرنا جائز بلال بھی انہی لوگوں میں سے دیکھ حضرت بلال کا نام تو رکھیں گے لیکن مال کی لالچ کتنی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک منصبہ تشریف لے گئے کھجوروں کا ڈھیر تھا کوئی بہت زیادہ نہیں ڈھیر تھا کھجوروں کا پوچھا بلال یہ کیا ہے عرض کیا رسول اللہ آئندہ کل کے لیے جمع کر کے رکھا ہوں بال بچوں کو کچھ کام آئیں گے حضور نے فرمایا انفق یا بلال بلال ہے سب خرچ کر دو عرش اور عرش والے سے کمی کا اندیشہ مت کرو ان کا مقام یہ تھا کہ وہ جمع کر کے نہ رکھے حالانکہ دوسرے صحابہ کے پاس مال جمع تھا سب کو حضور نے حکم نہیں دیا لیکن ان کے لیے مال جمع کرنے کو ناپسند کیا ایک صحابی تھے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا تو مذہب یہ تھا ان کا مسلک یہ تھا کہ مال ضرورت سے زیادہ جمع کر کے رکھنا جائز ہی نہیں تمہارے تمہارے بال بچوں کا جتنی ضرورت ہے وہ رکھو باقی سب خرچ کر دو اللہ کے راستے اس لیے بڑے بڑے مالداروں سے ان کی لڑائی ہوتی تھی جہاں جاتے تھے مالداروں کے خلاف تقریر کرتے تھے اور یہ آئے پڑھ پڑھ کر کے سناتے تھے جو قرآن کی اللہ اب ظاہر بات ہے ایسا آدمی مل جائے تو غریب لوگ اس کے ساتھ ہو جاتے جہاں جاتے مالداروں کے خلاف تقریر کرتے تو سارے غریب لوگ ان کے ارد گرد سے جمع ہو جاتے مالدار لوگ پریشان ہو گئے ان سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شکایت بھیجی کہ بھائی انہوں نے تو ہمارا دینا تنگ کر دیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلیت کے پیش نظر ان کو حکم دیا کیونکہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ مال جمع کرنا جائز ہے جب زکوٰۃ وغیرہ دیتے ہیں ان کا اپنا نظریہ تھا کہ جمع نہیں کرنا چاہیے حضرت عثمان نے کہا کہ بھائی آپ ایسا کرو شہر میں مت رہو آپ رہیں گے یہ غریب لوگ آپ کا ساتھ دیں گے مالداروں کے خلاف کوئی سازش کریں گے جھگڑے اور فتنے ہوں گے اس لیے جگہ تھی ربازہ ربازہ مقام پر تھا وہاں تم جاؤ جنگل کا علاقہ تھا وہیں رہو آبادی میں آنے کی اجازت نہیں ہے تم کو اور تقریر کرو جنگل میں جتنی کر کے حضرت غفاری وہ صحابہ بھی ایسے امیر المومنین کا حکم ہے اپنے آپ بھی بال بچوں کو لے کر وہاں چلے گئے ربضا کے اندر اور یہاں تک کہ وہیں ان کا انتقال ہوا ایک قافلہ جا رہا تھا اسی نے ان کی تجدید تقسیم کی تو بڑے دنیا سے بے رغبت صحابی تھے ابو غفاری رضی اللہ عنہ شام میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ تھے وہاں بھی گئے وہاں بھی تقریر شروع کر دی مالداروں کے خلاف تو حضرت معاویہ نے ان کا امتحان لینا چاہا ایک غلام کو کہا ایک خادم کو کہ لو یہ جرم دیناروں کی تھیلی ابو ذر کو دے کر کیا آؤ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا وہ خادم نے صبح میں پھر حضرت معاویہ نے اس خادم کو کہا کہ جا کر ایسا کہنا ابو ذر کو کہ معاویہ نے تو مجھے کسی اور کے کے پاس بھیجا تھا یہ تھیلی دینے لیے غلطی سے تمہارے پاس چلی آئی اس لیے وہ تھیلی واپس دے دو ورنہ تو میری خیر نہیں ہے حضرت معاویہ مجھے بڑی سزا دیں گے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا کہ بھائی تم نے رات میں مجھے لا کر دی میں نے تو صبح ہونے سے پہلے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا اب حضرت معاویہ کو سلام کہنا اور کہنا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں آئے گا کچھ مال تو پھر دے دوں گا تمہارا قرض واپس مجھے کیا معلوم غلطی ہوگی میں تو سمجھا میرے لیے دیا اور میں جب دوسروں کو منع کرتا ہوں مال جمع کرنے کو تو میں نے بھی رکھا ہے رات میں سب تقسیم کر دیا ایسا مزاج تھا ان حضرات کا دوبارہ صورت کے اندر یہ تین گنا بتلائے گئے ہیں تو مال جمع کرنا جب انسان اس کا حق ادا کرے تو جائز ہے کوئی حرام نہیں لیکن اتنی محبت بھی نہ ہو کہ بس اسی کے میں اور بینک بیلنس کرتا ہی رہے رہے آدمی جمع کرتا ہی عورتوں کو خاص طور پر عادت ہوتی ہے زیورات جمع کرنے کی اب زیور پر زکات آتی ہے تو بھی کہتے شوہر کو بولتے کہ تو ہی نکاح میں یہ بھی قبول کیا تھا تو نے کہ میرے زیور کی زکات نکاح تو مانا نکاح کیا اور قبیل مانا قبیل سب قبول کیا تو شروع سے آخری تک ساری ذمہ داریاں تیرے سر پر ہے یہ زیور جو ملے اس کی زکات بھی تیرے ہی سر پر ہے حالانکہ ایسا نہیں بیوی اگر مالک ہے تو بیوی کے سر پر ہے یہ بات اور ہے کہ شوہر دے دے تو ادا ہو جاتی ہے لیکن اگر شوہر کہے کہ میں نہیں دوں گا تو کسی بھی ماں بہن کی کبھی یہ ہمت نہیں ہوتی ہے کہ چلو بھائی میں ادا کر دوں زکات اگر روپیہ پیسہ نہیں ہے تو زکات اسی سونے چاندی میں سے دینی پڑتی ہے اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ چالیس تولے سونا ہے تو ایک تولا سونا اسی میں سے دو اصل مسئلہ یہی ہے روپیے پیسے تو یہ دوسرے نمبر کی چیز لیکن ہمارے زمانے کے ماؤں بہنوں کی ایک بالی بھی کم نہیں ہوتی ہے بلکہ ناک کا ایک پھول بھی کبھی کم نہیں ہوتا ہر سال بڑھتا رہے گا لیکن اس میں کمی نہیں ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی عورتوں کا کیا حال تھا عید کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے اندر راز فرمایا اور اس زمانے میں ضرورت تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے کہ عورتیں بھی عید گاہ پر آ گئی لیکن وہ الگ بالکل الگ تھلگ رہتی تھی حضرت بلال کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے مجمے میں گئے اور ان کے سامنے واس کیا اور جہنم کی آگ سے ڈرایا اور صدقے کی ترغیب دی صدقہ جو ہے جہنم کی آگ سے بچاتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے بدلے میں بھی یعنی تم صدقہ کرو چاہے چھوڑا ہو یہ صدقہ تمہیں جہنم سے بچانے والا ہے جب ایسا بات کیا تو عورتوں پر بڑا اثر ہوا تو کیا کیا عورتوں نے حضرت بلال نے کپڑا پھیلا دیا کوئی اپنی بالی نکال رہی ہے کوئی ناک میں سے اپنا زیور نکال رہی ہے کوئی ہاتھ کی چوڑیاں نکال رہی ہے کوئی انگوٹھی نکال رہی ہے سارا سونا چاندی کثرت سے عورتوں نے اس میں جمع کیا اور حضرت بلال کو دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سپور کر دیا تو زمانے کی عورتیں بھی ایسی تھیں کہ وہ سونے چاندی رکھتی بھی تھی لیکن جب تقاضا ہوتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے ترغیب دیتے تو فوراً اللہ کے راستے میں اس کو نکال تو ہمیں اس صورت کے اندر یہ سبق دیا گیا کہ ان تینوں قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے غیبت سے کسی کے منہ پر اس کو برا بھول کر دلیل کرنے سے اور مال کے جمع کرنے سے ورنہ یہ چیزیں جو ہے انسان کو جہنم میں لے جائے گی اور ایسا ایسی جہنم کہ اس کے آگ چاروں طرف سے انسان کو گھیر لے گی گویا کہ ستون بنے ہوں گے اور اس کے بیچ میں انسان کو ڈال دیا جائے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے واخر دعوانا الحمد للہ اللہ